کے لیے اس نے ہوں بیٹیاں وطہرات پاکیزہ وہم فیہا والدوں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے علامات طلوسی رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق اس کو دیکھیے اور بشر بشر امر کا دیوا ہے اس میں تفریح سے بش اور بشیر بشیوا بش اس کا معنی ہے اخبر علم سے اخبر اور یہ حضور کو اشار ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ نبی اشارت دے دیجیے ایمان والوں کو کون ہے خود ربود اللہ جنہوں نے اللہ کو سچا جانا اللہ کی وادانیت کا اقرار کیا وعمل الصالحات من الفروض والنوافل اور نیک اعمال کیے اب دیکھیں علامہ یوسی نے عامر الصالحات کے لیے تفصیل کیا نکالی من الفروضی و نوافل یعنی فرائض اور نوافل کی ادائیگی کی فرائض اور نوافل کی ادائیگی ان لہم ہے بھی انا لہم جنات ان کے لیے باغات ہوں گے جنات کا معنی علامہ سوسی رحم اللہ فرماتے ہیں حدا فضرات ذات شدر و مساکنہ باغات ہوں گے ذاتی شدر درختوں والے و مساکنہ اور بہترین رہائش ہوں ہوگی جنت کے اندر ہوں گے بہترین رہائش ہوں گی تجری ممتحانہ ان باغات کے نیچے اشداریاں خبصوریات یعنی جو درخت ہیں جنت کے ان درختوں کے نیچے اور ان محلات کے نیچے کیا ہوں گی الانہار نہریں بہ رہی ہوں گی الانہار رحمہ اللہ فرماتے ہیں المیا مفیہ یعنی ان میں پانی ہوگا نہر یہاں سے نہر کی تعریف کر رہے ہیں الماء وہ جگہ جس میں پانی چلتا ہے لأن الماء کیونکہ پانی اس جگہ کو پھاڑ دیتا ہے یعنی اس جگہ کو گہرا کرتا چلا جاتا ہے جہاں جہاں سے پانی گزرتا ہے اس جگہ گہرا کرتا چلا جاتا ہے اسناد الجری مجازن اور یہ جاری ہونا نہروں کا یہ مجازی طور پر ہے تو پانی جاری ہوتا ہے نہریں جاری نہیں ہوتی اور نہر اس کو کہتے ہیں جس کے اندر پانی چل رہا ہو جریان یعنی چلنے کی صفت پانی کے اندر ہے نہر نہیں جو دو کناروں کے درمیان ایک گہری جگہ ہوتی ہے اس کے اندر چلنے کی صفت نہیں ہے بلکہ چلنے کی صفت پانی کے اندر ہے تو مجازی طور پر یہ نسبت نہر کی طرف کر دی ہے علما رزقو منہا جب بھی جنتیوں کو کھلایا جائے گا ان باغات سے اے اطعمو من تلك الجنات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ کی تفسیر کے مطابق رزقو منہا اطعمو من تلك الجنات ان باغات سے جب بھی جنتیوں کو کھلایا جائے گا من ثمرات یعنی پھلوں سے پھلوں میں سے جب بھی کھلایا جائے گا رزقن کھانے کے لیے ان کی روزی کے لیے جب بھی ان کو بھوک لگے گی کھا تو وہ کہیں گے حاضل لگی یہی تو ہے کسی کی تو طرح ہے روزی تو نام قبل جو ہمیں پہلے کی گیا پہلے دیا گیا اے قابل ہوں پھر جنت لشاؤں کی جدشا بھومی ہمارے یہاں یعنی جنت میں جو ہمیں پہلے کھلا دیا گیا جدشا بھومی ہمارے یہاں یہ قرینت اے قرینے کی وجہ سے اس کے پھلوں کا باہم متشابہ ہو جانے کی وجہ سے یعنی جنتیوں کے پاس جو پھل آئیں گے پھل لائے جائیں گے وہ خواہش کریں گے وہ شکل و صورت میں تو ایک جیسے ہوں گے ملتے جلتے ہوں گے اور کہیں گے یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں لیکن جب کھائیں گے تو اس کا ذائقہ عجیب ہوگا عجیب ذائقہ ہوگا بہت عجیب بات یہ ہے کہ ایک تفصیل ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے ہیں کہ جنتی جو ہے جب مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ اگر وہ ایک بیر کو کھا رہے ہیں بیر کا ذکر کیا گیا تو کے کے تحت تحت واقعہ تفصیل دیکھتے ہیں کہ ایک بیر ہوگا اور بیر جو ہوگا وہ ہمارے دنیا کے بیر کی طرح نہیں بلکہ مٹکے کی طرح بڑا بیر ہوگا جنتی اس کو کھائے گا ایک لکما لے گا اس بیر کا تو پہلا ذائقہ عجیب ہوگا جب دوسرا لے گا تو ایک نیا ہی ذائقہ ہوگا تو مرتبہ بھی اس کو چکھے گا تو ہر مرتبہ اس کو نیا ذائقہ ہی ملے گا یہ ہوں گے جنتی پھل شکل و صورت میں بظاہر ایک نظر آئیں گے لیکن ان کے ذائقے جتنے انسان ان کو کھاتا جائے گا لکمے لیتا جائے گا ہر لکمے میں ایک نیا اس کا ذائقہ آتا جائے گا ایک نیا ہی مزہ ایک نئی اس کے اندر آتی جائے گا بھی متشاہ اور ان کے پاس لایا جائے گا متشابہ رزق یعنی ملتے جلتے ثمر ملتے جلتے پھل لائے جائیں جائے ہی کا مانا علامت رحمہ اللہ نے لکھا ہے جی او رزق رز کے پاس رزت کے طور پر پھلوں کو لایا جائے گا جو ملتے جلتے ہوں گے یش کا کہو بو بادل کہ وہ ان کی شکلیں رنگ کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے یش یشکو بازن لون وہ مشاغ ہوں گے ایک دوسرے کے لون رنگ کے اعتبار سے رنگ ملتے جلتے ہوں گے لیکن لیکن ذائقے کے اعتبار سے مختلف ہوں گے ذائقہ ان کا مختلف ہوگا شکل و صورت ایک جیسی ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جب بھی اس کو کھائے گا انسان جنتی کھائے گا تو ہر مرتبہ ایک نئی مساط پائے گا ہر مرتبہ ایک نیا ذائقہ ہوگا اس طرح وہ کھا کے اگتا گا نہیں پھر یہ نہیں کہے گا کہ یہ بار بار وہی چیز میں آئے نہیں کو پتہ ہے کہ ہر مرتبہ ایک نیا ذائقہ مل رہا ہے بڑے ازواج جنتی مرد ہوں گے ان کے لیے مداحات میں ازواج ہوں گی مشہور وغیرہ اور اسی طرح ان کے علاوہ اور ان کے علاوہ جو خادمائیں ہوں گی خادم ہوں گے اور واقعہ میں جو ہے یوسف علیہ مقلدون جو جنتی لوگ ہیں چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں جنتی لوگ ان کے ارد گرد چھوٹے بچے نابالغ بچے چھوٹے بچے وہ کاسا اٹھائے جگ اٹھائے اٹھائے اس طرح کی چیزیں اٹھائے اور پھر رہے ہوں گے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے جیسے خادم ہوتے ہیں نا ہوٹلوں میں رکھے جاتے ہیں کسی شہنشاہ کے گھر میں باندیاں ہوتی ہیں ہے نا ان کی خدمت کے لیے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کسی کے ہاتھ میں پلیٹ ہے کسی کے ہاتھ میں پھل ہے کسی کے ہاتھ میں جگ ہے یا کوئی چینک اٹھائے ہوئے ہیں تو وہاں جنتیوں کی خدمت کے لیے چھوٹے بچے معمور ہوں گے جنت میں اور ایک قول یہ ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ جو نابالغ بچے مسلمانوں کے پوچھ جاتے ہیں وہ ہوں گے یا پھر ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ہی پیدا کرے گی جی۔ جی۔ اچھا تو اس کو یہ ہے کہ وہ جو بچے ہوں گے نا وہ اللہ تعالیٰ جس طرح کو جنت میں پیدا فرمائیں گے ان بچوں کو بھی جنت کے اندر ہی پیدا فرمائیں گے تو وہ بچے یہ چکر کاٹ رہے ہوں گے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ان کی خدمت پر معمور ہوں گے اور جنتی جو طلب کرے گا اللہ فوراً اس کے سامنے بچے کے ذریعے پیش کر دیں گے لوگ مزے کرو گے جنتینا ازواج تو ان کے لیے وہاں پہ بیویاں ہوں گی من الحور حور وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ خدمت گار خادمائیں پورے وہ بچے چھوٹے چھوٹے اس وہ ہوں گے ان کی خدمت پر معمور ہوں گے جنت میں ان کو کھلا رہے ہوں گے کھلا رہے ہوں گے ایک عجیب منظر ہوگا اور قرآن میں آتا ہے کہ وہ جو جنتی ہوں گے وہ ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جو سونے کے دھاگوں سے بنے ہوئے ہوں گے سونے کی تاروں سے بادشاہ ہوتا ہے اپنے محل میں بیٹھا ہوتا ہے اونچے سے جو جنتی اونچے سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور خدمت گار آ رہے ہیں کرا رہے ہیں کیا دن نشیر ہے بہرحال تو کیا ہوں گی پاکیزہ ہوں گی بہتری جس طرح دنیا کے اندر مخصوص ایام آتے ہیں وہاں سے ایسا بھی نہیں ہوگا بہت سی نا خالد عجیب بات یہ ہے جیسے وہ جنتی جو ہوں ان کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا یہاں دنیا کے اندر اگر کسی کو عارضی کی مل جائے نا تو پورے نہیں سماتا اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگا اس جس سے کسی کے پاس روپیہ پیسہ آ جائے دنیاوی آسائش کے آلات آ جائیں آرام کے آلات میسر اس کو ہو جائیں دقت وہ اس کے زمین پاؤں یہاں قدم سکھتے نہیں ہمیشہ حالانکہ وہ آرزی ہوتی ہیں چار سال پانچ سال چھ سال انسان کے پاس رہتے ہیں بعد میں ختم ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ کیا ہوگا خالی خالدون اگر خدمت کے لیے جب گورے ملیں گی بچے ملیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں داخل ہوگا جنت میں پھر اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے بس صرف جنت کی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے مزے کی زندگی ہے جی ہاں تو اس کے لیے شرط کیا ہے بشیر اللہ آمنو الصالحات ہاں ایمان شرط ہے اعمال صالحہ شرط ہیں بشارت تو ان لوگوں کے لیے ہے اللہ کے نبی ان کے لیے نیک عمل کریں گے جو ایمان پر جن کا خاتمہ ہوگا ان کے لیے کہ وہ سیاح خالدوں کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ایما کی سونا اب اس میں ہمیشہ ٹہرے رہیں گے لا یا فنون نہ تو اس کے اندر فنا ہوں گے ولا یا فروجونا نہ وہ وہاں سے نکلیں گے اور نہ ہی ان کو نکالا جائے گا جنت کی دنیا کرتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں ابدی ابدی نعمتیں ہیں صرف عارضی نعمتیں نہیں ہیں وقتی نعمتیں نہیں ہیں ہمیشہ کی ابدی نعمتیں ہیں مستقل نعمتیں ہیں لیکن ان نعمتوں کا حقدار کون ہوگا اوپر شرط گزر گئی ہے کہ ایمان والا اور ہمارے صالحہ اختیار کرنے والا اب ایمان اور ہمارے صالحہ کیا ہے اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کو جاننا ماننا تصدیق کرنا کہ اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے شریک نہیں ہے اور دل سے اس بات کا اقرار کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد نبی کوئی نہیں اور ہمارے صالحہ میں کیا ہے من الفروج والنوافذ فرائض فرائض اقام الصلاة و اطاع الزکاة اور تصوم رمضان تحج البیت یہ یہ فرائض نماز کو قائم کرنا زکات کو ادا کرنا روزے رکھنا اور استداعت کے مطابق پھر حج بیت اللہ کرنا یہ فرائض جو کرنے ہیں جو انسان ان کو اختیار کرے گا اور رسالت اور توحید پر جس کا ایمان ہوگا اور انشاءاللہ اس کے لیے پھر خوشخبری ہے وہ کہ ہمیشہ ہمیشہ ایسے لوگ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیں کبھی بھی فنا نہ ہونے والی زندگی ان کو میسر آ جائے گی جو اللہ نے خاص جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے اور اس کی اگر اپوزٹ دیکھیں متضاد دیکھیں تو جہنمیوں کے لیے جہنم بھی ایسی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے کیونکہ اللہ نے تیار ان کے لیے کی ہے قبول جتل جہین الغابین تو اتری بطل جنت المستقین جنت مستقیوں کے لیے ہے اور عزت المستقین مستقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور جہنم یہ غابین سرکشوں کے لیے کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے ان کے لیے تیار کی گئی کافر بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مسلمان ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت امید اور ہمارے صالحہ کرنے والوں میں سے بنا ہاں جی ان اللہ ان شاء اللہ اس آیت سے اگلے سبق شروع کریں گے انشاءاللہ